عائشہ بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس آئے جبکہ اس عورت کے سامنے گھٹلیاں تھیں یا کنکریاں وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس سے آسان تر یا افضل ہو تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ عدد ما خلق فی اللہ کی تسبیح ہے اس مخلوق کی تعداد میں جو اس نے آسمان میں پیدا کی اللہ کی تسبیح ہے اس مخلوق کی تعداد میں جو اس نے زمین میں پیدا کی اللہ کی تسبیح ہے اس مخلوق کی تعداد میں جو اس نے ان دونوں کے مابین پیدا کی اللہ کی تسبیح ہے اس مخلوق کی تعداد میں جو وہ پیدا کرے گا اور اللہ اکبر اسی کے مثل اور الحمدللہ اسی کے مثل اور لا حول ولا قوت الا باللہ اسی کے مثل سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو